حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے غلام میں اور اس کے گھوڑے میں صدقہ نہیں ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1812